ایک جسارت کر رہا ہوں کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے یہ بھی کل شب میں یہ کلام آیا میرے پاس بیوی سرکار کا تو میں ذرا ایک دفعہ میرے کے ساتھ شروعات پڑھ دیجیے اس دامن دام کے اس دامن نے اس مت کے سائے میری سالت ہے اپنے استاد کے انداز میں اس سائے میں مولا اس سا اس دامن اس دامن اس مت کے سائے میری سالت ہے کہ سائے میں امامت ہے کہ سائے میں ولایت ہے کہ سائے میں اللہ سائے میں امامت ہے سائے میں ولایت ہے کہ سائے میں امامت ہے سائے میں ولایت ہے یہ سایہ کہ جس سائے میں عصمت ہے کہ پڑھتا ہے قصیدہ یہ سبحان خدیجہ کا کہ پڑھتا ہے قصیدہ یہ سبحان قصیدہ کا پڑھتا ہے قصیدہ یہ سبحان قصیدہ خدیجہ کا جو ہے بھائی دیکھیں مصرہ دیکھیں کہ یک سوئی ہرا کی ہے کہ یک سوئی ہرا کی ہے مرہون خدیجہ ہے یکسوئی ہرا کی سب اللہ یکسوئی ہرا کی سب مرہون خدیجہ ہے اللہ بیس حد پر ممنون خدیجہ بڑا عظیم سنا ہے جو پیش کر رہا ہوں اللہ اللہ اللہ اللہ بھی اللہ بھی اس حد پر قیسر بھائی اللہ بھی اس حد پر ممنون خدیجہ ہے جو کی رگوں میں ہے جو کی رگوں میں ہے وہ خون خدیجہ ہے کہ دل دل بن کے دھڑکتا ہے احسان خدیجہ کا کہ دل بن کے دھڑکتا ہے احسان خدیجہ کا پڑھتا ہے قصیدہ سبحان کا زبر عباس یہ بند دیکھیے گا میں جسارت کر رہا ہوں کیونکہ شوہر یہاں پر بیٹھے ہیں اور جس شاعر کا یہ کلام ہے بڑی محنتوں سے اس نے محنتوں سے مانگا سرکار سے یہ پہ سنیے گا کہ خدمت میں رسالت کی جاؤ بھائی کون کہ خدمت میں رسالت کی جبریل سے پہلے ہیں کہ خدمت میں راجو بھائی خدمت میں رسالت کی جبریل سے پہلے ہے مصرا دیکھیے خلوت میں رسالت کی جبریل سے پہلے ہے اور شرکت میں رسالت کی جبریل سے پہلے ہے قرآن نظر آتا ہے عنوان خدیجہ کا کہ قرآن پہلے مصرے یاد رہے قرآن نظر آتا ہے عنوان خدیجہ کا اب سارا دیکھیں جن کو علم نہیں جو جہاں سن رہے ہوں خدا نہ کرے جو صاحب علم یہاں بیٹھے ہیں پوری تاریخ نظر میں قرآن نظر میں نظر میں کربلا نظر میں اب مصرہ سننا کی جبریل سے پہلے ہے خدمت میں راجو بھائی خدمت میں رسالت کی جبریل سے پہلے ہے مصرا دیکھیے عباس کہ خلوت میں رسالت کی جبریل سے پہلے ہے اور شرکت میں رسالت کی جبریل سے پہلے ہیں قرآن نظر آتا ہے عنوان خدیجہ کا کہ قرآن پہلے مصرے یاد رہے قرآن نظر آتا ہے عنوان خدیجہ کا اب جسارت دیکھیں جن کو علم نہیں جو جہاں سن رہے ہوں خدا نہ کرے جو صاحب علم یہاں بیٹھے ہیں پوری تاریخ نظر میں قرآن نظر میں نظر میں کربلا نظر میں اب مصرا سننا کہ پیروں پہ کھڑے ہونا قدرت نے جہاں سیکھا یہ تمیز باندھ رہا ہوں قبلہ میں کہیں کے لیے کہ پیروں پہ کھڑے ہونا قدرت نے جہاں سیکھا کسرت نے کسرت نے آیا ہونا وحدت نے جہاں سیکھا وحدت نے جہاں سیکھا ہوٹوں سے ادا ہونا آیت نے جہاں سیکھا ہوٹوں سے ادا ہونا آیت نے جہاں سیکھا مصرا سننا آیت نے ہوٹوں سے آیت نے جہاں سیکھا مصرا سننا کہ ہوٹوں سے کون بی بی سنو کون ہوٹوں سے ادا ہونا آیت نے جہاں سیکھا وہ عرش الہی ہے دالان خدیجہ نعرہ ہے کہ وہ عرش الہی ہے دالان خدیجہ کا کہ وہ عرش الہی ہے دامان خدیجہ کا وہ عرش الہی ہے دامان خدیجہ کا پورا کلام پھر کبھی مجھے جاوید بھائی قصر بھائی کی فرمائش پوری کرنی ہے اور مجھے اپنے لیے سواب بھی لینی ہے ایک شعر اور اس کا سن لیجئے وہ عرش الہی ہے دالان خدیجہ کا یار شاہ صاحب سنیے گا کہ بنتے ہیں نبی جس سے وہ بات خدیجہ ہے اب جس کے ذہن میں تاریخ ہے کہ بنتے ہیں نبی جس سے وہ بات خدیجہ ہے دن جس سے نکلتے ہیں وہ رات خدیجہ ہے دن جس سے نکلتے ہیں وہ رات خدیجہ ہے کہ دن جس سے نکلتے ہیں وہ رات خدیجہ ہے اور بیوی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ لیا اور بی خدیجہ کا رشتہ ذہن میں رہے ہوں وہ رات خدیجہ ہے اور تھاما ہے نے تھاما ہے جو اس مت نے وہ ہاتھ خدیجہ ہے تھاما ہے جو اس مت نے وہ ہاتھ خدیجہ ہے عصمت کا آیا ہے اس کا اثاثہ ہے سامان خدیجہ کا کہ عصمت کا اثاثہ ہے سامان خدیجہ کا اسمت کا ہے سامان اچھا اب مجبوری میری یہ ہے کہ میں نے یہ پورا لکھا ہی نہیں اب میں مکتا اس کا پیش کر رہا ہوں اجرکم اللہ جاوید بھائی بڑی حوصلہ افزائی ابھی کہ مل جائے نوے داخل کچھ خاک جو اس کی کہ مل جائے عجیب عجیب فقیران بادشاہ کہ مل جائے نوے داخل مل جائے نوے داخل کچھ خاک جو اس طرح کی وہ خاک جو محشر میں کہ زینت ہو میرے سر کی آئے کہ وہ خاک جو محشر میں کہ زینت ہو میرے سر کی ہو تازہ قصیدہ آواز ہو سرور کی اے کاش کے ہو سرور مہمان خدیجہ ہے